قرآن حدیثوں میں ملتا ہے یہی جاننے کی ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اسلام کے جانکار اس وقت جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ مولانا زبرول قادری صاحب اس وقت جڑ چکے ہیں مسلم دھرم گرو ہیں اسلام کے جانکار ہیں اور ہمارے ساتھ ایڈم سیکر ہیں جو کہ ایکس مسلم ہیں اور ایک لمبے وقت تک انہوں نے قرآن کو حدیثوں کو پڑھا سمجھا اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی تو ان کے اپنے ترک ہیں تو سب سے پہلے مولانا زبرول قادری صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ قرآن حدیثوں میں آنر کلنگ عزت کے لیے ہتیا چاہے وہ کسی بھی رشتے کی ہو کسی بھی شخص کی ہو لڑکا لڑکی بیٹا بیٹی پتنی بہن کچھ بھی ہو کیا ایسا کوئی کانسیپٹ ملتا ہے اسلام میں <clears throat> بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا ذالک حبی کا حبیبی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میڈم آپ کا سوال بہت بہتر مذہب اسلام کے اندر رشتوں کا قتل تو بہت بڑی چیز عام آدمی انسان بہت اعلیٰ چیز کسی کو ضرر خطرہ یا دبوچر کر کے اس طرح قتل و غارت قتال جنگ عہد ان تمام چیزوں کی چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو رشتہ دار ہو باپ ہو بہن ہو ماں ہو قبیلے کے ہوں اپنے مذہب کے ہوں یا غیر مذہب کے ہوں کوئی بھی ہو کسی اس طرح جہریت اور ماریت کی اجازت اسلام دیتا ہی نہیں ہے میڈم یعنی کسی بھی چیز سے ناراض ہو کے خفا ہو کے اگر لگے کہ پریوار کی عزت کو نقصان پہنچایا کچھ بھی کیا تو اس کی اجازت نہیں ہے جان بڑی انوکھی چیز ہے رب نے جان اس لیے دی ہے ایک قرآن شریف کی آیت ہے وما والانس الا اللہ وما خلقت والانس قرآن میں ایک جن کا لفظ آیا ایک انسان کا اس انسانوں سے وہ سارے انسان مراد ہیں جو ساری دنیا میں رہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب کسی بھی ملک کسی بھی دیش کے کیوں نہ ہو رب نے ایشور نے بھگوان نے جب پیدا کیا ہے ان کو تو صرف عبادت کے لیے اب عبادت کون سی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے سجدہ ہی کرے اپنے اعتبار سے جس مذہب میں جو پیدا ہوا وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کو یاد کرے اس کی پرست اور پوجا کرے تم نے دشمنی کی تو اجازت نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کر دو اگر وہ تم کو ہے تو اس کو قتل کر دو یا اس کو مار دو اس کا گلا گوڑ دو اس کا ہاتھ کاٹ دو شریعت اسلامیہ اس کی سخت ترین شدت کے ساتھ مذمت کرتی ہے اور قتل اگر کسی نے کر بھی دیا جان بوجھ کر کے کسی کا تو اس کے لیے قرآن میں سزا ہے من قتل متعمدن فجزاؤ جہنم خالدین فیہا اگر جان بوجھ کر کے کسی نے کسی کو قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہے وہ کسی صورت میں نکالا نہیں جائے گا ہمیشہ جہنم میں جلے گا اتنی بڑی سخت وعیدات چلیے ٹھیک ہے ایڈم سیکر بھی ہمارے ساتھ ہیں اسلام حالانکہ وہ چھوڑ چکے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس باقاعدہ قرآن حدیث کا حوالہ ہے جی وہ اپنے من سے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس قرآن حدیثوں کا حوالہ ہے جہاں پر اسلام میں جائز ٹھہرائے گیا ایڈم exactly. اب دونوں آپ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے یا تو مولانا صاحب ٹھیک ہیں سمپل سا ایک سمپل سا میں ان کے لیے سوال رکھ دیتا ہوں اتنی لمبی انہوں نے تمہید بتائی اگر میں اس تمہید میں جاؤں تو بہت ساری قرآن کی صورتیں ہیں جہاں پہ ان کو مسئلہ آ جائے گا for example chapter number forty seven کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ پروفٹ کے لیے بے فٹنگ نہیں ہے کہ وہ کیپٹیو آف وار رکھے جب تک وہ زمین کے اوپر میسکار قتل و قتال نہ کر دے چیپٹر نمبر نائن فائیو کہتی ہے جاؤ قتل کرو ان تمام مشرقین کو جہاں پاؤ گھیرے میں لو ان کو گھات میں لو اور جہاں بیٹھے ان کو مار ڈالو قتل کر دو جب تک وہ توبہ نہ کر لیں زکات نہ دے دیں نماز نہ قائم کریں یعنی کہ مسلمان نہ ہو جائیں یعنی کہ اور لانگ اسٹوری شارٹ میں جاتے ہیں سمپل سا سوال کرتے ہیں اگر شریعہ اسلامیہ یہاں پہ نافذ ہو جائے ایک باپ کا اپنے اولاد کو قتل کرنے کے اوپر قصاص کیا ہے مجھے سمپل آنسر دیجئے گا گا سر لمبا نہ کیجئے میرے عزیز بہرحال میں میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو صحیح ہے لیکن مجھے کو آپ نہیں دیکھ رہے پرابلم ہے کچھ دیکھیے آپ نے میڈم نے جو سوال کیا جیسے میں نے آپ کو سنا تھوڑا سا آپ بھی غور سے سنیں آپ نے جو کیا جو آیا جو آپ نے نمبر بنا ہر ایک نویت کی ہے کہ آپ نے قصاص کیا ہے قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا اب بے گناہ تھا قتل کر دیا تو اس کی سزا قتل کی سزا قتل ہی ہے اگر تم نے کسی کو ستایا نہیں کسی کو قتل نہیں نہیں آپ غور سے بات سر پہلے سوال سن لیں کیونکہ آپ جو اتنی لمبی تمہید باندھ رہے ہیں سوال کا جواب ہے کہ آپ غلط سوال کرتے ہو سر ایک باپ نے اپنی اولاد کو قتل کیا ہے شریعہ اسلامیہ کے تحت اسلامک شریعہ ڈاکٹرن کے تحت کس لیے اس باپ کا کس کا جرم کیا تھا میرے بھائی اس کا جرم کیا تھا آپ مجھے آپ مجھے تینوں کیٹیگرائزیشن میں بتا دیں نمبر ون اس کا کوئی جرم نہیں تھا سن لیں لے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا کوئی جرم نہیں تھا بلا وجہ قتل کیا اس کے بارے میں بتا دیں اس کا کوئی جرم تھا اس ہاں۔ کے بارے میں بتا دیں اس نے دین اسلام چھوڑ دیا تھا اس کے بارے میں بتا دیں تینوں کیسز کے بارے میں بتا دیں سر آپ کے لیے اوپن ہے شریعہ اسلامیہ ریفرنس دے کے بتائیے گا تمہید نہ باندھے کیونکہ ابھی آپ نے تقریباً ایک منٹ سکسٹی سیکنڈ بولا میرے سوال کے جواب کی طرف نہیں آئے دیکھیے سوال سمپل ہے جواب بھی سمپل آپ کے سوال بنیادی طور پر غلط اور یہ جو ہے من گھڑت دوسری چیز کوئی باپ آپ نے سن لیجیے آپ میں نے آپ کو سنا کہ نہیں سنا میڈم آپ ان کو جب میں ان کی بات سننے ہوں تو آپ کو ان کو سننا چاہیے میں ان کی بات سنا ایک کوئی بھی دنیا کا باپ بغیر کسی جرم کے اپنے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا اگر بیٹے کو باپ نے قتل کیا ہے تو آپ یہ نوعیت بتائیں کہ کس بنیاد پر اس کو قتل کیا ہے کسی بھی بنیاد کیا ایک ایک منٹ منٹ قادری ہاں، صاحب جی کسی کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو اس کے ہاں۔ لیے مطلب ٹھیک ہے شریعہ کا بھی قانون ہے دیش کے بھی قانون ہے تمام چیزیں اچھا، ٹھیک ہے خاما خان ایک دنیا کا کوئی باپ اولاد کو جگر سے پرتا نہیں کر سکتا میں کہہ رہی ہوں کہ خامہ خان نہیں کیا ارے خامہ خان نہیں کیا بھائی میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پسند آیا میرے پریوار کی عزت کے خلاف کوئی ایکشن لگا ایسے میڈم کوئی باپ پسند نہیں کرتا یہ منگھڑت سوال اور یہ اس کا آپ اس کی کنڈیشن بتائیے نا قادری صاحب آنر کلنگ کیا ہوتی ہے پھر آنر کلنگ کیا ہوتی ہے پھر اور آنر کلنگ کا مطلب آنر کلنگ اپنے عزت کے لیے اپنے رسوخ کے لیے اپنے سمان کے لیے کسی کی ہتیا کرنا اسے کیا بولتے ہیں اور اپنوں کی ہتیا ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہوگا آپ ہی کرتی رہیں گی تو اپنی عزت کے لیے اپنی حیثیت کے لیے آپ بھی سمجھتی ہیں اس سماج میں اور انسانیت کا قتل سب ہے لیکن باپ نے کس بنیاد پر کیا یہ جو سوال کر گئے کہ آپ اتنی تمید مت مار یہ مت کیجئے میں نے کلیئر کر دیا تو آپ یہ بتائیے کہ کون سے جرم کی بنیاد پر باپ نے بیٹے کو قتل کیا تو باپ ہتیارہ کہلائے گا کہ نہیں کیا وہ بنیاد کتنی بھی صحیح کیوں نہ ہو ارے سنیے نا سنیے نا میں آپ کو دے دیتا ہوں میں آپ کو دے ہاں، دیتا ہوں بتائیے کلیئر کیجیے نا سر میں کلیئر کرتا ہوں میں نے آپ کو تین چیزیں دی تھی آپ نے سنا نہیں تھا آڈینس سن چکے ہوں گے ہاں۔ تین چیزیں میں نے دی تھی تین کیٹیگرائزیشن کیٹیگرائزیشن نمبر ون بلا وجہ قتل کیا آئی ڈونٹ کیئر کوئی قتل نہیں کرتا میرے بھائی یہ غلط ہے حضرت حضرت سن ارے سن رہے ہیں آپ کی بات آپ حوالہ دیجئے ایسے تو میں بھی ایسے کہنے سے کچھ نہیں ہے آڈیشن کو گمراہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اس کا حوالہ دیئے کہ فلا مقام پر فلا جگہ اس طریقے نے ایک باپ کو قتل کیا اس طریقے سے آپ آدھی بات کو چھپا کر کے اور اس کو گمراہ کریں گے تو ایسا کام نہیں چلتا مسند احمد حدیث نمبر 346 الفاظ حدیث کیجئے الخطاب حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں ایک خطاب نہیں ہے وہ عمر بن خطاب ہے الفاظ صحیح کیجئے عمر بن خطاب خطاب نہیں خطاب ہے وہ لفظ لفظ کو صحیح بیان کیجئے خطاب ہی بولا سنے کانوں میں سے چونیاں نکالیں حضرت آپ الفاظ زبان کو بھی ذرا صحیح کریے میرے کان صحیح ہیں تمہارے کان غلط ہوں گے اگر <laughs> ڈبیٹ پر بیٹھا کریں تو الفاظ کو صحیح بہترین طریقے سے میں نے آپ کو نہیں یہ آن کان ناک یہ پڑھی لکھی زبان نہیں ہوتی ہے الفاظ صحیح طریقے سے رکھیے آپ اپنی مریادہ کو سمجھ گئے نہیں آپ <laughs> بھاشا کو انداز میں لیجیے ادب کے ساتھ بلا رہا ہوں حضرت نہیں کیا حضرت بعد میں کہا ہے آپ نے کان وان یہ یہ چیزیں پڑھی لکھی زبان نہیں ہوتی ہے بھیا حضرت کہہ رہا ہوں آپ کو کس کو <laughs> کیا ہو گیا مولانا صاحب اتنی جلدی تھک گئے کیوں تھک گئے ابھی تو سمپل سا ابھی تو دو اور کیٹیگرائزیشن رہتی ہیں ابھی تو پہلی کیٹیگرائزیشن کوئی کنڈیشن نہیں ہے آپ کی الفاظ حدیث اس طریقے سے اسلام کو اگر بدنام کرنے سے آپ جیسے لوگوں سے نہ ہم تھکے ہیں نہ تھکے تھے نہ انشاءاللہ تھکیں گے حق حق ہوتا ہے باطل باطل ہوتا ہے رائٹ <laughs> باطل باطل ہوتا ہے ہنسنے سے اور اس کے یہ اچھا، بات ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ایڈم ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کے کیا سوال ہیں پوچھئے قادری صاحب جواب دیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھکے نہیں ہیں وہ جواب دیں گے ایک ایک کر کے سوال پوچھئے وہ یہی اس شو پہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے بولیے قادری صاحب ایک ہی بار میں پوچھ لوں یا الگ الگ سوال پوچھوں قادری صاحب کی مرضی سے پوچھ نہیں نہیں میری مرضی یہ سوال کریں میں کنڈیشن کے میں حوالے سے الفاظ کے ساتھ میں بیٹھوں انشاءاللہ چلیے پہلا سوال ہاں۔ Categorization number one you do not know the reason categorization number two اس نے کوئی غلط کام کیا ہے غصہ ہوا اور باپ نے قتل کر بھائی آپ کی ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا حدیث کا ترجمہ یا حدیث بیان کر رہی ہے یہ بتائیں میں آپ کو کوشچن دے رہا ہوں یہ کلیئر کیجئے پہلے آپ کہ آپ کتاب میں سے دیکھ رہے ہیں یا حدیث کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں وہ بتائیے وہ کہہ رہے آپیزلی پڑھیے ہاں، الفاظ حدیث بھائی اگر حدیث پڑھ رہے ہیں تو الفاظ حدیث پڑھیے ترجمہ نہیں پڑھیے اس لیے کہ ترجمے میں لوگوں نے اپنے اعتبار سے عربی زبان کو اسلام کو غلط دکھانے کے لیے اپنی مرضی سے ترجمہ کیا آپ الفاظ اچھا، حدیث اچھا۔ پڑھیے کتاب کا نام بتائیے راوی کا نام بتائیے قادری بیٹھا آپ کا جواب دینے کے لیے ہنسنے <laughs> سے کچھ نہیں ہوتا ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا فائدہ یہ بچکانی باتیں ہیں میں نے سوال رکھا ہے سر میں نے رکھا یہ دکھا رہے ہیں کہ میں ہنسنا بھی جانتا ہوں یہ بچکانا باتیں ذمہ دار جگہ ہی نہیں کیوں غصہ کر رہے ہیں میں کیوں ارے میں غصہ کرتا ہی نہیں میری آواز ہی ایسی بھائی میں کیوں غصہ کروں حضرت پھر میں نے تو ابھی سوال کیا ہے حدیث تو پڑھی نہیں تو پڑھ کے سنا دو نہیں ابھی مجھے صرف سوال کرنا ہے آپ سے کیا حدیث پڑھوں گا حدیث سنائیے پہلے پہلے سوال کا جواب تو آج بھی پڑھوں گا ہاں تو پڑھیے سنائیے اچھا ذرا مجھے یہ بتائیے تاریخ دین کے اوپر کیا سزا ہے تاریخ کا مطلب کیا ہے آپ تاریخ سے سمجھتے کیا ہو جس نے دین کو چھوڑ دیا اس کی سزا کیا ہے تاریخ ہاں جی۔ ہاں، ایک منٹ جو آپ نے سوال کیا سزا بتا دیں بھائی جان بھائی جان بات سنیں ہاں، تاریخ کا مطلب آپ سمجھتے تو سے تاریخ پڑھ رہے ہیں یا سے تاریخ پڑھ رہے ہیں آپ یہ بتائیں سر میں علیف سے تاریخ پڑھ رہا ہوں سے تاریخ کوئی آتا ہی نہیں علیف سے تاریخ کوئی آیا نہیں پوری عربی زبان میں اگر ہو تو مجھے دکھا دو باتوں میں سے بات نکالنے کی بجائے اگر آپ جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ جب غلط بولو گے بھائی تو غلط پہلے مطلب تو صاف رکھیے کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہو چھپا کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا سامنے منہ چھپانا ہی تمہاری علامت یہ ہے کہ تم بالکل اسلام کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو پاکستان کے اندر پاکستان کو چھوڑو غلط ہندوستان کی بات ہے پاکستان کا نام مت لو پاکستان کا نام میڈم پاکستان کا نام لے لیجیے ہندوستان کی بات کر لیں پاکستان کا نام مت لیجیے ہندوستان میں بیٹھے ہندوستان کی بات کرو آپ غلط <laughs> اسلام ہندوستان میں آیا تھا سر ارے وہ کچھ نہیں آپ اپنے ڈیبیٹ پہ جس سے مقصد سے آئے ہو آپ وہ مقصد بیان کیجئے ہندوستان پاکستان افغانستان سے کوئی لینا دینا کی بات کرتے ہیں نا ہندوستان پاکستان نہیں میرے شو کا نام یہ نہیں ہے کیا کہتا ہے ہندوستان کا مسلمان کیا کہتا ہے ہندوستان کا اسلام یا پاکستان کا اسلام میرے شو کا نام ہے کیا کہتا ہے اسلام تو اسلام کی بات کرتے ہیں آج ہم آپ بھی اسلام تک اسی مطر ہیں پاکستان ہندوستان نا قادری صاحب آپ کریں نا آج ہم آپ کریں میں خدا تشریہ مینول اندہ سالک section o two point zero clearly states according in the book of justice clearly states ایک باپ کو اور ایک ماں کو یہ اس eh, حضرت امام شافی رحم اللہ علیہ کا لکھا ہوا شریعہ مینول ہے عمدہ تو سالک دنیا میں کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے مولانا صاحب جانتے ہوں گے ایک باپ کو اور ایک ماں کو اپنے بچے یا اپنے بچوں کے بچے کے قتل کرنے کے اوپر کے ساس نہیں ہے جی حضرت کیا کہتے ہیں آپ نے یہ جو بیان کیا پہلے تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پہلے لفظ جو آپ نے پہلے استعمال کیا تھا تاریخ تاریخ دو طریقے سے ہوتا ایک تو سے تاریخ ہوتا ایک تاریخ ہوتا دیکھیے آپ سب بولتے ہیں آپ کے اندر پریشانی یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہو تو پھر دوسرے کو بھی سننے کا مادہ رکھو تبھی نکل کے آئے گا کہ سچا کون ہے اور گمراہ کون کر رہا قوم کو سمجھ لیجئے یہ جو آپ نے امام شافعی کا نام لیا اور امام شافعی کے لیے بات لیا اس کا ثبوت آپ کے پاس اگر ہے قرآن کی روشنی میں یا احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تاریخ کے اعتبار سے تو آپ پڑھ کے بتائیے سر میں نے آپ کو بتایا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سالک پیج نمبر 584 500 ہندی میں بات کیجئے میں تھوڑا انگلش کا کم سمجھتا ہوں انگلش میں کم سمجھتا ہوں فائیو نہیں آپ تھوڑا ہندی میں بات کریں مدرسے کے علاوہ بھی کچھ پڑھ لینا تھا نا آپ میں پڑھ لیتا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں انشاءاللہ آج بھی کافی ہوں اور کل بھی کافی تھا اس طرح کی ٹانٹنگ کرنے سے آپ کو گمراہ کرنے کا موقع میں قوم کو نہیں دوں گا انشاءاللہ آپ جیسے منہ چھپا کر کے شرمندہ لاچار ہونے والوں کو انشاءاللہ موقع نہیں دیا جائے گا حق تھا حق ہے حق رہے گا انشاءاللہ آپ کو جو بیان کیا جائے وہ ادھر ادھر کی ٹانٹنگ سے کوئی فائدہ نہیں گولی کھا لیں گلا خراب ہو جائے گا چیخ رہے ہیں آپ ارے میری تو آواز ہی ایسی ہے تمہاری تو آواز اچھا، اس لیے پتہ نہیں چلے گی کہ پردے میں اچھا بیٹھے ہو تمہارا تو جرم یہی ہے میرے بھائی کہ کے چھپا بیٹھے ہو حدیث پڑھ کے بتائیے سر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا کسی مسلمان کا جو ارے یار یہ تو صحیح ہے میں کیا کہہ رہا ہوں الفاظ حدیث پڑھیے ترجمے کے اوپر مجھ کو یقین نہیں ہے تمہارے حلال نہیں ہے نہ تین باتوں میں سے الفاظ حدیث پڑھیے الفاظ حدیث الفاظ حدیث پر جی، یہ ترجمہ نہیں ایک منٹ ایڈم ایڈم ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی من سے انٹرپریٹیشن پڑھ رہے ہیں آپ الفاظ حدیث پڑھئے از اٹ پوسیبل اور کیا اچھا تو میں یہ پڑھ دیں نا چلے جائیں میں انہیں کہتا ہوں سنن ابن ماجہ 2534 پڑھ کے دکھا دیں مجھے صرف ابن ماجہ کس کتاب کا نام ہے بتائیے میں نے یہ کہہ دیا میں نے یہ کہہ دیا 2534 پڑھ دیں ترجمہ کر دیں بس میں نے تمہارے سارے سوالوں کا جو بےہودہ سوال اسلام کو بدنام اور ناکام قادری صاحب چلیے کو پڑھنا نہیں آتا کو نہیں آتا آپ کو آتا ہے تو وہ وہ آپ کو حدیث کا نمبر بتا رہے رہے ہیں ہیں کہہ کہ آپ پڑھ دیجئے آپ مولانا ہیں آپ جانکار ہیں آپ ترجمہ بتا دیجئے تاکہ درشکوں تک صحیح جانکاری جائے غلط جانکاری نہ جائے ایڈم غلط بات پھیلا رہے ہیں تو آپ پڑھ دیجئے ایڈم نمبر بتائیے وہ پڑھیں گے اچھا اب میں کہوں میڈم کچھ ٹھیک ہے آپ پڑھ دیجئے سنیے نا الفاظ حدیث پڑھ دیجئے قادری صاحب اور ایک منٹ یہ کائے کے لیے بیٹھے آنے کے بعد میرے اگر میں پڑھ دوں گا آپ کو نہیں آتی کیا کے آنے کے بعد یہ کائے کے لیے آنے کے بیٹھے قادری صاحب آپ کو نہیں آتی وہ تو غلط بول رہے ہیں تو ان کو کیا آتا ہے یہ کائے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں قادری صاحب اگر وہ غلط ہیں وہ تو میں تو آپ آپ اسلام آپ جو کہہ رہی ہیں میں آپ کا سبوس کرتا ہوں میری بات سمجھئے میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی ہاں۔ بھی میرے پلیٹ فارم پر آ کر غلط بات کہے اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ترجمہ غلط کر رہا ہے غلط بیانی کر رہا ہے تو آپ پلیز تمام مسلم ہندو سکھ عیسائی نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ اس شو کو دیکھیں گے آپ پلیز صحیح ترجمہ صحیح الفاظ حدیث پڑھ کر ان لوگوں کو بتائیے کہ یہ آدمی غلط جھوٹ پھیلا رہا ہے آپ کی ذمہ داری ہے دیکھیے قرآن کا مقام و مرتبہ حدیث سے بہت افضل و اعلیٰ ہے میڈم اب میری آپ بات سنیں بیچ میں نہ بولیں جب قرآن نے صاف اعلان کر دیا دیکھئے بول گئے قادری صاحب آپ نے کہا قرآن کا درجمہ بہت اوپر ہے سورت و آیت نمبر پانچ پڑھ دیں قرآن کا سب سے مقام قرآن کی آیت پاک من قتل متعمدن فجزاؤ جہنم خالدین فیا سب سے پہلے کوٹ کر کے میں نے آپ کو بتائی مذہب اسلام کسی کے قتل کی اجازت نہیں دیتا قادری صاحب مجھے نہیں معلوم تو پھر آپ نے کہا کہ ان کا انٹرپیٹیشن غلط تھا آپ مولانا ہیں یہ دھرم چھوڑ چکے ہیں تو میں آپ کی بات کو زیادہ ترجیح دوں گی آپ ہاں۔ کی بات کا زیادہ سمان ہے سنیے نا آپ کی بات کا زیادہ سمان ہے بنسپت ایک شخص کے ہاں۔ جس نے اسلام چھوڑ دیا ٹھیک ہے وہ اسلام کے بارے میں کیا کچھ بول رہا ہے اس سے زیادہ اچھا ہے کہ اگر وہ غلط بول رہا ہے ہاں۔ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے غلط جانکاری دے رہا ہے تو بطور مولانا یہ آپ کا فرض ہے کہ میرے شو پر آپ صحیح صحیح آیت پڑھ کر اس کا صحیح ترجمہ کر کر الفاظ حدیث پڑھ کر لوگوں کو بتائیں اور ایڈم صاحب کی پول کھول دیں میں قرآن کی حد قرآن کی آیت پڑھا اس کا ترجمہ بتایا آپ نے سنا قرآن کی آیت مبارکہ حق تھی حق ہے حق رہے یہ کون سی والی آیت کی بات کر رہے ہیں یہ دونوں سیم ہیں دیکھیں سر سنیے میرے کو عربی نہیں آتی میں نے قرآن نہیں پڑھی یہ دونوں آیتیں سیم ہیں یا الگ الگ کون سی یہ جو بول رہے ہیں ارے میں آپ تو اس کو سننی نہیں رہی پیچ میں ایک دم ٹوک دیتی ہو نہیں آپ نے پڑھ کے پہلے سنائی تھی نا آپ تو لیجئے من قتل متعمدن فجزاؤ جہنم خالدین فیہا یہ ایک قرآن کی آیت اس کا اردو ترجمہ یہ ہوگا ہندی ترجمہ میرے سارے ناظرین سنیں کہ اگر کسی نے قصدن جان بوجھ کر بغیر کسی گناہ کے اگر کسی کو قتل کر دیا تو وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا جہنم میں غرق ہوگا ٹھیک ہے اور یہی حق ہے قرآن کا اعلان قادری صاحب یہ ہاں۔ ایک آپ کی آیت ہوئی آپ نے جو پڑھی اس کا ترجمہ آپ نے کر دیا ہاں۔ اب ایڈم والی بھی پڑھ دیجئے جو ایڈم چاہتے ہیں ایڈم کون سی چاہتے ہیں آپ ایک سیکنڈ قادری صاحب کو تو سب سوال میں آتے ہیں ایڈم بول فاسر حدیث پڑھ دیں گے ایڈم کون سی آپ بتائیے دو بتائیے دو چاہتے ہیں وہ آپ پڑھ کے ان کا بھی انٹرپریٹیشن کر دیں یہ تو کچھ چاہتے ہیں ان کے پاس تو جھوٹ کے علاوہ کچھ آئی نہیں ارے تو ان کا جھوٹ کی پول کھولی ہے میں تو آپ کو اتنا بڑا پلیٹ فارم دے رہی ہوں قادری صاحب پھر آپ کہیں گے کہ بناو صاحب دل توڑ دیتی ہے آپ پلیٹ فارم نہیں دے دیتی ہیں میڈم آپ بتائیے وہ پڑھیں گے اور آج آپ کا جھوٹ سامنے لائیں گے جی مجھے مجھے ایکسپوز کر دیں سورت توبہ کی آیت نمبر پانچ پڑھ دیں پلیز کس کو آپ آپ بتائیے میں نے جو سوال ہوا میں نے پڑھ دی آپ خالی اعتراف دیکھیے ناظرین سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گروہ پیدا ہوا ہے انشاءاللہ ہمارے ناظرین غلط کے لیے کچھ نہیں ہوگا ارے قرآن کی آیات قرآن اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا قتل کیا جائے کسی کو ناحق ستایا جائے میرے ناظرین دیکھ لو کہ ایک جو منہ چھپائے بیٹھے ہیں وہ اسلام کے خلاف بول کر کے اسلام کی طاقت کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے آج قادری صاحب آج آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے ہاں۔ یہ شخص خود چیلنج کر رہا ہے کہ اسے جھوٹا ثابت کریں اسے ایکسپوز کریں کریے آج آپ کس کو اور ایک اور آیت ہے قد جی۔ جاکم رسول من اللہ ایک اور چھوڑیے نا جو یہ بول رہے ہیں وہ علی پڑھ کے ان کو بتائیے غلط بول رہے ہیں غلط رہے ہیں اگر یہ بولتے رہیں گے تو آپ ان کا ساتھ دیں گے ان سے بھی کچھ پڑھوائیے ان کو بھی تو دیکھ لیجئے کچھ پڑھ کے آئے ہیں یا نہیں سنیے نا لیمو چھپا کر کے بیٹھے یہ تو غلط یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو جھوٹ بول رہا ہوں پروپیگنڈا پھیلا رہا ہوں یہ تو کہہ رہے ہیں میرا جھوٹ ثابت تو کرو تو ہمارے ان کے پروپیگنڈے سے انشاءاللہ نہ بطور اسلام کے رکشک ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنا بتائیے کون سی آیت پڑھنی ہے اور کون سا ترجمہ کرنا ہے آج کریں گے مولانا صاحب اور آپ کا جھوٹ دنیا کے سامنے لائیں گے ایڈم سورہ توبہ کی آیت نمبر پانچ پڑھنے کو بول رہے ہیں شاید ہاں تو سورہ ہاں جی, ہاں جی، نہیں تو ایک سو تیئیس پڑھ دیں وہ آسان ہے ذرا ہلکی ہے کون سی والی سٹرونگ ہے ان کو ذرا ڈبل ڈوز لینی پڑ جائے گی بعد میں تو ایک سو تیئیس پڑھ دیں ایک سو ستائیس پڑھ دیں چوائس دی ہے بھائی پانچ پڑھ دو یا ایک سو ستائیس پڑھ دو آپ کی ڈبل دو دو یا کجو حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبی ای علی ربکما تقذبا ان کا حشر یہ ہوگا قد جاءکم رسول من اللہ انفسکم جاءکم فی انفسکم ما جاء قال منه لیتفکرون تتفکرون انی جائل فی الارض خلیفہ نہیں تو یہ آیت نمبر پانچ ہے کس کو یہ مکاری ہے یہ داد و دہیش ہے اسلام نہ بدنام ہوا ہے آپ جیسے لوگوں سے نہ بدنام ہوگا وہ حق تھا اور حق رہے گا ضروری نہیں ہے سب کو سب کچھ یاد رہتا ہو ہاں۔ کہ آپ کو آیت یاد نہیں ہے تو کھلے دل سے لیجیے مجھے نہیں آتی کون جو بول رہے ہیں ان کو کالی کے لیے بٹالا کہ ایک آ جائے یہ تو اگر اعتراض کریں گے اور قرآن یہ بھی کہتا ہے قادری صاحب آپ نہیں پڑھ رہے رہے رہے ہیں ہیں ہیں جو بول وہ کیوں کیا انہوں نے کچھ غلط لکھا ہے اچھا قادری صاحب قادری صاحب ایک منٹ میری بات سنیے قادری صاحب میری ایک بات سن لیجئے ان کے بےہودہ باتوں کے جی، جی، جوابات دینا کوئی ضروری نہیں حق حق ہے ہمارا کرے ان کے جوالوں کے جواب نہ دو ابھی آپ نے کہا سارے سوالوں کے جواب دیں گے ابھی آپ کہہ رہے قرآن کے آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں تم خالی بیٹے ہو آپ اس کو تسلیم آپ نے کچھ پڑھ کے نہ الفاظ حدیث آپ نے پڑھی نہ کوئی حدیث کا ترجمہ ٹونٹی ٹونٹی ٹونٹی فور کرنے کے بعد کر دے تو لوگوں کو پتا چل جائے کوئی احادیث پڑھ گیا سر آپ کو اوپن دے رہا ہوں اچھا چلے ایک سمپل سی بات کرتے ہیں کس کو اچھا، ایک سیکنڈ آپ وہ پڑھ دیجئے قرآن سورہ توبہ آپ دیکھیں سورہ توبہ آپ سورہ نحل کی آیت نمبر پچاس پڑھ دیجئے سورہ نحل کی آیت نمبر پچاس پڑھ دیجئے مو مانگا انام دوں گا سورہ نحل اچھا، کی آیت نمبر پچاس پڑھ دیجئے آپ اچھا، جیسے لوگوں کا چہرہ قرآن نے بے نقاب کر دیا ہے اچھا ایک بات سنیے ایک منٹ قادری صاحب قادری صاحب انہوں نے آپ کو تین آیت پڑھنے کو بولی آپ نے ایک بھی نہیں پڑھی آپ کو آتی نہیں ہے جب جب آپ آپ سنتی نہیں نہیں جانتی کہ قرآن کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں ایک سن میں بولوں پڑھی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں تو نہیں رہا ہوں قادری صاحب میں بولوں جی، میں بولوں اگر آپ کو ٹھیک لگے تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہاں۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ اپنے ابا کا نام بتائیں گے تو جواب تو غلط ہی مانا جائے گا قرآن کی آیت میں اگر وہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر یہ پڑھیے سنیے نا میری بات ہاں۔ آپ آیت سنا رہے ہیں میں نے آپ نے ان کا انٹرپریٹیشن کیا میں پورے سمان کے ساتھ جی۔ آپ نے جو آیت سنائی جی۔ آپ نے جو ان کا ترجمہ کیا جی۔ پورا سمان ہے پورا سمان ہے ہاتھ جوڑ کے سمان ہے ہاں۔ ٹھیک ہے اب آگے بڑھیں ایڈم ہاں، سیکر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں نے جو آپ نے سنایا جو ترجمہ کیا جو سیکھ لکھی ہے ان آیتوں میں وہ ان کو میں سراخوں پر بیٹھاتی ہوں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ آیتیں بھی پڑھ کے بتائیے اس شخص میں کچھ یہ کہہ رہا ہے ان آیتوں میں غلط لکھا ہے ان آیتوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں جو ان کی بات کو سپورٹ کرتی ہیں تو آپ یا تو وہ آیتیں جانتے نہیں تو کوئی بات نہیں ضرور نہیں ہے سب کو سب کچھ چوبیس گھنٹے یاد رہے یا تو یہ بول دیجئے اور اگر آپ کے پیچھے کوئی وجہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر ان آیتوں کو پڑھنے سے آپ خود کو روک رہے ہیں کیا ان میں کچھ غلط لکھا ہے اچھا اب میری بات آپ سیدھا وجہ بتا دیجیے آپ ہاں، میری بات بھی سنیں گے میری بات بھی سنیں گے میں نے تین آیتیں پڑھ کے ترجمہ کر کے سنایا وہ تینوں وہ نہیں تھی جو انہوں نے میڈم میں نے آپ کو بڑے غور سے سنا میں نے آپ سے کہا میں آپ سے آپ کا نام پوچھ رہا ہوں آپ اپنے ابا کا اور امی کا بتائیں گے تو جواب صحیح نہیں ہو جائے گا نا اگر اگر اتر پردیش کی رازدانی پوچھوں گی اور مدھیہ میں نے کیا کہا اگر آپ سے میں سوال اگر امتحان میں سوال آیا ہے اتر پردیش کی راجدھانی کیا ہے آپ مجھے مدھیہ پردیش کی وہ جواب نہیں مانا جائے گا سر سورہ نحل کی آیت نمبر پچاس پڑھوائیے ارے سر میں نے مولانا قادری صاحب سنیے میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ سے اتر پردیش کی راستانی پوچھا اور مدھر پردیش کی بتائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک تین آیتیں پڑھیں تینوں کا ترجمہ بیان کیا سورہ نحل کی آیت نمبر پچاس آپ ان سے پڑھوا دیجئے مجھے اسی لئے وہ بولانا چاہیے جس کو علم ہو ان کو علم نہیں ہے یہ بھی ٹی وی کا بولانا لیکن ایڈم لیکن ایڈم ایڈم ایڈم ایڈم علم نہیں ہے ایڈم ایک بات بتائیے ہاں، ان کو علم ہوتا تو یہ پڑھتے ہیں کہ آپ کو آپ کو حدیث کا الفاظ حدیث نہیں آتا کیوں نہیں آتا آپ نے اپنی مرضی سے ارے آپ مولانا آپ کو نہیں آتا تو ان کو بھی نہیں آئے گا نا سر آپ کا تو کام ہے پڑھنا ہم کو تو پڑھ کے بتا رہے نا ہم نے ہاں۔ تو پڑھ کے بتایا ان جو ایک بھی پڑھ کے نہیں بتایا گیا ٹھیک ہے ایڈم آپ کو ایک بھی نہیں آتا نمبر پچاس بڑھاتے ہیں آپ صرف اپنے من گھڑن باتیں کر رہے ہیں آیت نمبر پچاس آیت نمبر پچاس پڑھ کے دکھائیں غلط غلط پڑھ رہے ہو آپ غلط ہے یہ غلط ہے یہ ارے غلط ہے توبہ کرو لا حول ولا قوة الا بالله صحیح کر دیں اس پیٹ پر بیٹھ کے قرآن کا مذاق مت اڑاؤ غلط پڑھ رہے ہو تم یہ شرم آنا چاہیے تمہیں یار اگر ایسا غلط پڑھو گے تو صحیح نہیں ہوگا قرآن کے ساتھ مذاق مت کرو غلط غلط مت پڑھو غلط مت پڑھو ایک بھی کر اگر منہ چھپا کے بیٹھنے غلط پڑھو گے تو بے بہتر نہیں ہوگا یہ قرآن ہے اس کے خلاف اگر نہیں غلط ہے یہ قادری صاحب قادری صاحب یہ غلط پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں آتا آپ تو پڑھ ہاں، دو آپ نے ان کو بیٹھایا کیوں پھر آپ صحیح پڑھ دو ہاں؟ تو ان کی پول کھولنے لیے بیٹھایا ان کی پول کھولنے کے لیے بیٹھایا اسلام کو بدنام کرتے ہیں ان کی پول کھل جائے اس لیے بیٹھایا آپ کھولو نا ان کی پول آپ صحیح پڑھو اسلام کی پول کھولنے کے لیے چودہ سو سال پہلے سے لوگ پڑھے ہیں اسلام کا چہرہ نہیں میری مطی مطلب ماری گئی ہے کہ میں ایک ایک ایک ایک پیغمبر صاحب ایک اتنے پاک صاحب ایک ایک ایک ریلیشن کے بارے میں کچھ بولوں گی آپ سنیے میری بات پوری بات سنیے قادری صاحب ہاں۔ میں نے ان کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیوں بٹھایا چلی ہاں۔ اگر یہ غلط ہیں ہاں۔ یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں تو ان کی پول کھل رہی ہے آج دنیا کے سامنے ان کا اصلی چہرہ آ رہا ہے بے نقاب ہو رہے ہیں انہیں نہیں آتی یہ غلط پڑھ رہے ہیں تو آپ تو صحیح پڑھئے ارے جب یہ غلط پڑھ رہے تو جب ٹوکا ٹوکا ٹوکا نہ تو تو تو تو تو صحیح صحیح صحیح بھی کرو نا نا بتاؤ وہ کہہ رہے آپ آپ آپ پڑھ دو مولانا ہو کو آنی چاہیے ہاں میں نے یہ حق ہاں، حق کا ہاتھی گے ہاتھ گے اور وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ويزيد الظالمين الا خسارا خسارا ہاں یہ وہی چیز ہے تم غلط پڑھو گے یوٹیوب میں دیکھ کر کے پڑھو گے جتنا بھی ہوگا اس کے آگے تم بدنام نہیں کر سکتے سارے ناظرین جانتے ہیں حق حق ہوتا ہے پیارے ہاں۔ ناظرین جانتے ہیں کہ مولانا نے جواب نہیں دیا ارے تم نے جواب نہیں دیا مولانا جواب دے رہا اچھا، نہ تم سے حدیث پڑی گئی نہ قرآن کی آیت پڑی گئی تم خالی منہ چھپا کے بیٹھے ہو خالی منہ چھپا کر کے بیٹھے ہو تم سے کچھ نہیں ہوگا مولانا صاحب جی۔ انہوں نے غلط پڑھا آپ مولانا ہیں آپ صحیح تو کر دو کم ارے تو کر تو دیا کتنا صحیح کروں میڈم ایک منٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایڈم ایڈم آپ نے کیا غلط پڑھا تھا دوبارہ پڑھیں اور جس کو صحیح کچھ اور پڑھا تھا یہ جواب کچھ اور دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا پڑھا تھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اچھا، ایڈم آپ نے کیا پڑھا تھا اسپیسیفلی بتائیے انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ پچاس نمبر آیت پڑھیے نہیں نہیں جو میں نے ابھی پڑھا میں نے تو پچاس نمبر آیت پڑھا ہی نہیں میں نے تو ایک اچھا۔ سمپل سی بات پڑھا اب میں نے انہوں نے کہا میں نے غلط پڑھا میں دوبارہ غلط پڑھتا ہوں مولانا جی صحیح کریں من دین صحیح کریں کو صحیح کریں دیکھو یہ بدلا جو دین آپ بول رہے ہیں یہ آیت قرآن نہیں ہے یہ الفاظ حدیث ہے وہ بدلو اچھا۔ اگر کسی نے دین کو تبدیل اچھا۔ کر دیا دین سے خارج ہو گیا اچھا۔ دین سے نکل گیا یہ اس کا ترجمہ اب اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو گیا اسے قتل کر دو کس کو غلط مجھے بتائیے نہیں مجھے یہ بتائیے میرے آقا سنیے آقا دو اچھا، جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے کفار دیکھیے سنیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم میدان تائف گئے لوگوں کو ستایا میرے آقا نے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ان کو قتل مت کرو ان کو مت دو ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں اسلام پروان چڑھے اچھا، اسلام کی خیر و بھلائی ہو میرے آقا نے کبھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا یہ آپ کا الزام غلط ہے تاریخ تائف شاہد ہے میدان بدر شاہد ہے میدان خندق شاہد ہے آپ کے الزام سے ناظرین دھوکے میں نہیں آئیں گے کا خطبہ دینے آئے ہیں بھائی خطبہ ہی تو ہے تم جیسے لوگوں کے دل کو آشنا کرنے کے لیے تم سے خطبہ آتا ہی جب ہے کعب بن الاشرف کو کیوں مروایا گیا کس کو ٹھیک ہے کعب کو چلیے ٹھیک ہے یہاں پر الفاظ حدیث ایڈم نے نہیں پڑھے لیکن جو ایڈم نے آیتوں کے بارے میں کہا وہ مولانا صاحب نے نہیں پڑھی دونوں نے اپنی اپنی آیتیں دونوں نے اپنے اپنے انٹرپریٹیشن دیے ہیں اسلام میں آنر کلنگ کو لے کر اسلام میں آنر کلنگ ہے نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے آپ لوگ جائیں آپ نے مولانا صاحب کی بات بھی سنی ایکس مسلم ایڈم سیکر کو بھی سنا آپ لوگ بھی جائیں قرآن حدیثیں پڑھیں اسکالر سے بات چیت کریں اور پھر اس مدعے پر اپنی کوئی رائے قائم کریں آپ دونوں ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہ دونوں آپ کے نجی وچار تھے آپ نے تمام اپنی انٹرپریٹیشن اپنی سمجھ سے یہاں باتیں رکھی ہیں اس لیے ہم اپنی گزارش کریں گے اپنے درشکوں سے کہ وہ ضرور ان کے کہی ہوئی باتوں کو قرآن حدیثوں کے ذریعے اسکالرس کے ذریعے دوبارہ جانچ لیں نمسکار میں ہوں پناز اور لگاتار ہماری کوشش ہوتی ہے شو کے ذریعے ہم آپ کے سامنے وہ تمام سوالات وہ تمام ویرودواسی بیان لے کر آئیں جن کو لے کر اسلام کیا کہتا ہے قرآن حدیثیں کیا کہتی ہیں اسلام کے سکولرز کیا کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھیں اور صحیح سوچ صحیح وچاردھارا آپ بنا سکیں یا اس کے بارے میں اور زیادہ پڑھ سکیں اور آج جس مدے کو لے کر ہم آئے ہیں وہ ہے کیا اسلام میں عزت کے نام پر ہونے والے قتل چاہے پھر وہ کسی بھی سندر میں ہوں وہ بیٹی کی لحاظ سے ہو پریوار میں مہیلا کے لحاظ سے ہو یا اور کوئی رشتوں کے لحاظ سے ہو عزت کے نام پر ہونے والے قتل کیا اسلام میں جائز ہیں کہیں سے بھی انہیں جسٹیفائی ٹھہرایا گیا ہے اور کیا آنر کلنگ کا کوئی کانسیپٹ قرآن حدیثوں میں ملتا ہے یہی جاننے کی ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اسلام کے جانکار اس وقت جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ مولانا قادری صاحب اس وقت جڑ چکے ہیں مسلم دھرم گرو ہیں اسلام کے جانکار ہیں اور ہمارے ساتھ ایڈم سیکر ہیں جو کہ ایکس مسلم ہیں اور ایک لمبے وقت تک انہوں نے قرآن کو حدیثوں کو پڑھا سمجھا اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی تو ان کے اپنے ترک ہیں تو سب سے پہلے مولانا زبر القادری صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ قرآن حدیثوں میں آنر کلنگ عزت کے لیے ہتیا چاہے وہ کسی بھی رشتے کی ہو کسی بھی شخص کی ہو لڑکا لڑکی بیٹا بیٹی پتنی بہن کچھ بھی ہو کیا ایسا کوئی کانسیپٹ ملتا ہے اسلام میں <coughs> بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا ذالک حبی کا حبیبی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میڈم آپ کا سوال بہت بہتر مذہب اسلام کے اندر رشتوں کا قتل تو بہت بڑی چیز عام آدمی انسان بہت اعلیٰ چیز کسی کو ضرر خطرہ یا دبوچر کر کے اس طرح قتل و غارت قتال جنگ عہد ان تمام چیزوں کی چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو رشتہ دار ہو باپ ہو بہن ہو ماں ہو قبیلے کے ہوں اپنے مذہب کے ہوں یا غیر مذہب کے ہوں کوئی بھی ہو کسی اس طرح جہریت اور ماریت کی اجازت اسلام دیتا ہی نہیں ہے میڈم یعنی کسی بھی چیز سے ناراض ہو کے خفا ہو کے اگر لگے کہ پریوار کی عزت کو نقصان پہنچایا کچھ بھی کیا تو اس کی اجازت نہیں ہے جان بڑی انوکھی چیز ہے رب نے جان اس لیے دی ہے ایک قرآن شریف کی آیت ہے وما والانس الا اللہ وما خلقت الجن والانس قرآن میں ایک جن کا لفظ آیا ایک انسان کا اس انسانوں سے وہ سارے انسان مراد ہیں جو ساری دنیا میں رہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب کسی بھی ملک کسی بھی دیش کے کیوں نہ ہو رب نے ایشور نے بھگوان نے جب پیدا کیا ہے ان کو تو صرف عبادت کے لیے اب عبادت کون سی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے سجدہ ہی کرے اپنے اعتبار سے جس مذہب میں جو پیدا ہوا وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کو یہ یاد کرے اس کی اور پوجا کرے تم نے دشمنی کی تو اجازت نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کر دو اگر وہ تم کو ہے تو اس کو قتل کر دو یا اس کو مار دو اس کا گلا گوڑ دو اس کا ہاتھ کاٹ دو شریعت اسلامیہ اس کی سخت ترین شدت کے ساتھ مذمت کرتی ہے اور قتل اگر کسی نے کر بھی دیا جان کر کے کسی کا تو اس کے لیے قرآن میں سزا ہے من قتل متعمدن فجزاؤ جہنم خالدین فیہا اگر جان بوجھ کر کے کسی نے کسی کو قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ ہمیز جہنم میں ہے وہ کسی صورت میں نکالا نہیں جائے گا ہمیشہ جہنم میں جلے گا اتنی بڑی سخت وعیدات چلیے ٹھیک ہے ایڈم سیکر بھی ہمارے ساتھ ہیں اسلام حالانکہ وہ چھوڑ چکے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس باقاعدہ قرآن حدیث کا حوالہ ہے جی وہ اپنے من سے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس قرآن حدیثوں کا حوالہ ہے جہاں پر اسلام میں جائز ٹھہرایا گیا ایڈم Exactly. اب دونوں آپ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے یا تو مولانا صاحب ٹھیک ہیں سمپل سا ایک سمپل سا میں ان کے لیے سوال رکھ دیتا ہوں اتنی لمبی انہوں نے تمہید بتائی اگر میں اس تمہید میں جاؤں تو بہت ساری قرآن کی صورتیں ہیں جہاں پہ ان کو مسئلہ آ جائے گا فار ایگزامپل چیپٹر نمبر کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ پروفٹ کے لیے بے فٹنگ نہیں ہے کہ وہ کیپٹو آف وار رکھے جب تک وہ زمین کے اوپر میسکار قتل و قتال نہ کر دے چیپٹر نمبر نمبر ورس کہتی ہے جاؤ قتل کرو ان تمام مشرقین کو جہاں پاؤ گھیرے میں لو ان کو گھات میں لو اور جہاں بیٹھے ان کو مار ڈالو قتل کر دو جب تک وہ توبہ نہ کر لیں زکات نہ دے دیں نماز نہ قائم کریں یعنی کہ مسلمان نہ ہو جائیں یعنی اور لانگ اسٹوری شارٹ میں جاتے ہیں سمپل سا سوال کرتے ہیں اگر شریعہ اسلامیہ یہاں پہ نافذ ہو جائے ایک باپ کا اپنے اولاد کو قتل کرنے کے اوپر قصاص کیا ہے مجھے سمپل آنسر گا سر لمبا نہ کیجیے گا دیکھیے میرے عزیز بہرحال میں میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو صحیح ہے لیکن مجھے کو آپ نہیں دیکھ رہے پرابلم ہے کچھ دیکھیے آپ نے میڈم نے جو سوال کیا جیسے میں نے آپ کو سنا تھوڑا سا آپ بھی غور سے سنے آپ نے جو کیا جو آیا جو آپ نے نمبر بنا ہر آد ایک نوعیت کی ہے کہ آپ نے قصاص کیا ہے قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا اب بے گناہ تھا قتل کر دیا تو اس کی سزا قتل کی سزا قتل ہی ہے اگر تم نے کسی کو ستایا نہیں کسی کو قتل نہیں نہیں آپ غور سے سنیے پوری بات سر پہلے سوال سن لیں کیونکہ آپ جو اتنی لمبی تمہید باندھ رہے ہیں سوال کا جواب جاتی اگر آپ سر ایک باپ نے اپنی اولاد کو قتل کیا ہے شریعہ اسلامیہ کے تحت اسلامک شریعہ ڈاکٹرن کے تحت کس لیے اس باپ کا کس کا جرم کیا تھا میرے بھائی اس کا جرم کیا تھا آپ مجھے آپ مجھے تینوں کیٹیگرائزیشن میں بتا دیں کیٹیگرائزیشن نمبر ون اس کا کوئی جرم نہیں تھا سن لے سن لے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیٹیگرائزیشن پہلے اس کا کوئی جرم نہیں تھا بلا وجہ قتل کیا اس کے بارے میں بتا دیں اس کا کوئی جرم تھا ہاں۔ اس کے بارے میں بتا دیں اس نے دین اسلام چھوڑ دیا تھا اس کے بارے میں بتا دیں تینوں کیسز کے بارے میں بتا دیں سر آپ کے لیے اوپن ہے شریعہ اسلامیہ ریفرنس دے کے بتائیے گا تمہید نہ باندھے کیونکہ ابھی آپ نے تقریباً ایک منٹ سکسٹی سیکنڈ بولا میرے سوال کے جواب کی طرف نہیں آئے دیکھیے اور یہ جو ہے من گھڑت دوسری چیز کوئی باپ آپ میں نے آپ کو سنا کہ میڈم آپ ان کو جب میں ان کی بات سننے ہوں تو آپ کو ان کو سننا چاہیے میں ان کی بات سنا ایک کوئی بھی دنیا کا باپ بغیر کسی جرم کے اپنے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا اگر بیٹے کو باپ نے قتل کیا ہے تو آپ یہ نوعیت بتائیں کہ کس بنیاد پر اس کو قتل کیا ہے کسی بھی بنیاد کیا ہو ایک منٹ قادری ہاں، صاحب کسی جی۔ کسی کو کی جان لینے کا حق نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو اس کے ہاں۔ لیے مطلب ٹھیک ہے شریعہ کا بھی قانون ہے دیش کے بھی قانون ہے تمام چیزیں اچھا، ٹھیک ہے تو ایک باپ اگر اپنے بیٹے کا قتل کرتا ہے یہاں پر ایڈم کی بات سے میں سمجھ پا رہی ہوں کسی بھی ہاں۔ بات سے ناراض ہو کر ناغوار گزری ہو اسے اپنی عزت کے خلاف لگی ہو اپنی شان کے خلاف لگی ہو ہاں۔ ایک آنر کلنگ کرتا ہے اپنے بیٹے کی تو وہ ہتھیارہ نہیں کھلائے گا باپ ہتھیارہ نہیں کھلائے گا اس کو اس کی ہتیا کی سزا نہیں ملے گی یہ ایڈم کہہ رہے ہیں دیکھیے آپ اور وہ دونوں کا سوال میں سم... لیکن آپ میری باپ دونوں لوگ میری بات سنیں باپ نے بیٹے کو قتل کیا خامہ خان ایک دنیا کا کوئی باپ اولاد کو جگر سے پرتا نہیں کر سکتا میں کہہ رہی ہوں کہ خامہ خان نہیں کیا نہ ہو ارے خامہ نویت خان نہیں کیا بھائی میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پسند آیا میرے پریوار کی عزت کے خلاف کوئی ایکشن لگا ایسے میڈم کوئی باپ پسند نہیں کرتا یہ منگھڑت سوال اور یہ اس کا آپ اس کی کنڈیشن بتائیے نا قادری صاحب آنر کلنگ کیا ہوتی ہے پھر آنر کلنگ کیا ہوتی ہے پھر اور آنر کلنگ کا مطلب آنر کلنگ اپنے عزت کے لیے اپنے رسوخ کے لیے اپنے سمان کے لیے کسی کی ہتیا کرنا اسے کیا بولتے ہیں اور اپنوں کی ہتیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا آپ ہی کرتی رہیں گی تو اپنی عزت کے لیے اپنی حیثیت کے لیے آپ بھی سمجھتی ہیں اس سماج میں اور انسانیت کا قتل سب ہے لیکن باپ نے کس بنیاد پر کیا یہ جو سوال کر گئے کہ آپ اتنی تمید مت ما یہ مت کیجئے میں نے کلیئر کر دیا تو آپ یہ بتائیے کہ کون سے جرم کی بنیاد پر باپ نے بیٹے کو قتل کیا گا کہ نہیں کیا وہ بنیاد کتنی بھی صحیح کیوں نہ ہو ارے ایسے کیسے ہو جائے گا نا سنیے نا اگر ہاں، کوئی آدمی میں آپ کو دے دیتا ہوں میں آپ کو دے ہاں، دیتا ہوں بتائیے کلیئر کیجیے نا سر میں کلیئر کرتا ہوں میں نے آپ کو تین چیزیں دی تھی آپ نے سنا نہیں تھا آڈینس سن چکے ہوں گے ہاں۔ تین چیزیں میں نے دی تھی تین کیٹیگرائزیشن کیٹیگرائزیشن نمبر ون بلا وجہ قتل کیا آئی ڈونٹ کیئر کوئی قتل نہیں کرتا میرے بھائی یہ غلط ہے حضرت ارے سن رہے ہیں آپ کی بات آپ حوالہ دیجئے ایسے تو میں بھی جی ایسے کہنے سے کچھ نہیں ہے آڈیشن کو گمراہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اس کا حوالہ دیئے کہ فلا مقام پر فلا جگہ اس طریقے نے ایک بات کو قتل کیا اس طریقے سے آپ آدھی بات کو چھپا کر کے اور اس کو گمراہ کریں گے تو ایسا کام نہیں چلتا مسند احمد حدیث نمبر 346 ہاں الفاظ حدیث بیان کیجئے الخطاب حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں ایک خطاب خطاب نہیں ہے ہے وہ عمر بن قید الفاظ صحیح کیجئے عمر بن خطاب خطاب نہیں خطاب ہے وہ لفظ لفظ کو صحیح بیان کیجئے خطاب ہی بولا سنے کانوں میں سے چوننیاں نکالیں حضرت آپ الفاظ زبان کو بھی ذرا صحیح کریے میرے کان صحیح ہیں تمہارے کان غلط ہوں گے اگر ڈبیٹ پر بیٹھا کریں تو الفاظ کو صحیح بہترین طریقے سے میں نے آپ کو نہیں یہ آن کان ناک یہ پڑھی لکھی زبان نہیں ہوتی ہے الفاظ صحیح طریقے سے رکھیے آپ اپنی مریادہ کو سمجھ گئے نہیں آپ بھاشا کو انداز میں لیجیے ادب کے ساتھ حضرت حضرت نہیں کیا حضرت بعد میں کہا ہے آپ نے کان وان یہ چیزیں پڑھی لکھی زبان نہیں ہوتی ہے بھیا کہہ رہا ہوں آپ کو کس کو <laughs> کیا ہو گیا مولانا صاحب اتنی جلدی تھک گئے کیوں تھک گئے ابھی تو سمپل سا ابھی تو دو اور کیٹیگرائزیشن رہتی ہیں ابھی تو ہے کوئی کنڈیشن نہیں ہے آپ کی الفاظ حدیث اس طریقے سے اسلام کو اگر بدنام جی، کرنے سے آپ جیسے لوگوں سے نہ ہم تھکے ہیں نہ تھکے تھے نہ انشاءاللہ تھکیں گے حق حق ہوتا ہے باطل باطل ہوتا ہے رائٹ باطل باطل ہوتا ہے ہنسنے سے اور اس کے یہ اچھا، بات نہیں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کا یہ بتائیں آپ کی کیا سوال ہیں پوچھئے قادری صاحب جواب دیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھکے نہیں ہیں وہ جواب دیں گے ایک ایک کر کے سوال پوچھئے وہ یہیں اس شو پہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے بولیے قادری صاحب ایک ہی بار میں پوچھ لوں یا الگ الگ سوال پوچھوں قادری صاحب کی مرضی سے پوچھ لوں نہیں میری مرضی سے یہ سوال کریں میں کنڈیشن کے میں حوالے سے الفاظ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ چلیے پہلا سوال categorization number one you do not know the reason categorization number two اس نے کوئی غلط کام کیا ہے غصہ ہوا اور باپ نے قتل کر دیا کیٹیگرائزیشن نمبر 3 وہ مرتد میرے بھائی آپ کی ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا حدیث کا ترجمہ یا حدیث بیان کر رہے ہیں یہ بتائیں میں آپ کو کوشچن دے رہا ہوں نہ کوشچن یہ کلیئر کیجئے پہلے آپ کہ آپ کتاب میں سے دیکھ رہے ہیں یا حدیث کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں وہ بتائیے وہ کہہ رہے ہیں آپ حدیث پڑھیے شبد شاہ ترجمہ مت کریے ہاں، الفاظ حدیث بھائی اگر حدیث پڑھ رہے ہیں تو الفاظ حدیث پڑھیے ترجمہ نہیں پڑھیے اس لیے کہ ترجمے میں لوگوں نے اپنے اعتبار سے عربی زبان کو اسلام کو غلط دکھانے کے لیے اپنی مرضی سے ترجمہ کیا آپ الفاظ اچھا، حدیث پڑھیے کتاب کا نام بتائیے راوی کا نام بتائیے قادری بیٹھا آپ کا جواب دینے کے لیے ہنسنے <laughs> سے کچھ نہیں ہوتا سے کیا بات یہ بچکانی باتیں ہیں میں تو سوال رکھا ہے سر میں نے رکھا یہ آپ رہے ہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں ہسنا بھی جانتا ہوں یہ بچکانا باتیں ذمہ دار جگہ ہی نہیں کیوں غصہ کر رہے ہیں میں کیوں ارے میں غصہ کرتا ہی نہیں میری آواز ہی ہے بھائی میں کیوں غصہ کروں رہا حضرت پھر میں نے تو ابھی سوال کیا ہے حدیث تو پڑھی ہی نہیں تو پڑھ کے سنا دو نہیں ابھی مجھے صرف سوال کرنا ہے آپ سے کیا حدیث سنائیے گا حدیث سنائیے پہلے پہلے سوال کا جواب تو آج پھر حدیث بھی پڑھوں گا ہاں تو پڑھیے سنائیے اچھا مجھے بتائیے تاریخ دین کے اوپر کیا سزا ہے تاریخ کا مطلب کیا ہے آپ تاریخ سے سمجھتے کیا ہو جس نے دین کو چھوڑ دیا اس کی سزا کیا ہے تاریخ کو ہاں جی۔ ہاں، ایک منٹ جو آپ نے سوال کیا اسی پر سزا بتا دیں بات سنیں ہاں، تاریخ کا مطلب آپ سمجھتے تو اسے تاریخ پڑھ رہے ہیں یا سے تاریخ پڑھ رہے ہیں آپ یہ بتائیں سر میں الف سے تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ الف سے تاریخ کوئی آتا ہی نہیں الف سے تاریخ کوئی آیا ہی نہیں پوری عربی زبان میں اگر ہو تو مجھے دکھا دو ارے حضرات باتوں میں سے بات نکالنے کی بجائے اگر آپ جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ جب غلط بولو گے بھائی تو غلط پہلے مطلب تو صاف رکھیے کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہو منہ چھپا کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا سامنے منہ چھپانا ہی تمہاری علامت یہ ہے کہ تم بالکل اسلام کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو پاکستان کے اندر پاکستان کو چھوڑو غلط ہندوستان کی بات ہے پاکستان کا نام مت لو پاکستان کا نام میڈم پاکستان کا نام لے لیجیے ہندوستان کی بات کر لیں پاکستان کا نام مت لیجیے ہندوستان میں بیٹھے ہندوستان کی بات کرو آپ غلط <laughs> اسلام ہندوستان میں آیا تھا سر ارے وہ کچھ نہیں آپ اپنی ڈیبیٹ پہ جس سے مقصد سے آئے ہو آپ وہ مقصد بیان کیجئے ہندوستان پاکستان افغانستان جی، اسلام کی بات کرتے ہیں نا ہندوستان پاکستان نہیں میرے شو کا نام یہ نہیں ہے کیا کہتا ہے ہندوستان کا مسلمان کیا کہتا ہے ہندوستان کا اسلام یا پاکستان کا اسلام میرے شو کا نام ہے کیا کہتا ہے اسلام تو اسلام کی بات کرتے ہیں ایڈم آپ بھی اسلام تک کسی مطر ہیں پاکستان جی، جی، ہندوستان نا قادری صاحب آپ کریں نا ایڈم آپ کریں مینول اندہ تو سالک section o two clearly states according in the book of justice clearly states ایک باپ کو اور ایک ماں کو یہ اس eh, حضرت امام شافی رحم اللہ علیہ کا لکھا ہوا شریعہ مین والا عمدہ تو سالک دنیا میں کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے مولانا صاحب جانتے ہوں گے ایک باپ کو اور ایک ماں کو اپنے بچے یا اپنے بچوں کے بچے کے قتل کرنے کے اوپر کے ساس نہیں ہے جی حضرت کیا کہتے ہیں آپ نے یہ جو بیان کیا پہلے تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پہلے لفظ جو آپ نے پہلے استعمال کیا تھا تاریخ تاریخ دو طریقے سے ہوتا ایک تو سے تاریخ ہوتا ایک تاریخ تاریخ ہوتا دیکھیے آپ سب بولتے ہیں آپ کے اندر پریشانی یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہو تو دوسرے کو بھی سننے کا مادہ رکھو تبھی نکل کے آئے گا کہ سچا کون ہے اور گمراہ کون کر رہا قوم کو سمجھ لیجئے یہ جو آپ نے امام شافعی کا نام لیا اور امام شافعی کے ہاں۔ لیے بات لیا اس کا ثبوت آپ کے پاس اگر ہے قرآن کی روشنی میں یا احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تاریخ کے اعتبار سے تو آپ پڑھ کے بتائیے میں نے آپ کو بتایا ہے میں آپ کو بتایا تھا ہوں ہندی میں بات کیجئے میں تھوڑا انگلش کا کم سمجھتا ہوں انگلیش میں کم سمجھتا ہوں فائی وائب نہیں آپ تھوڑا ہندی میں بات کریں مدرسے کے علاوہ بھی کچھ پڑھ لینا تھا نا آپ میں پڑھ لیتا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں انشاءاللہ آج بھی کافی ہوں اور کل بھی کافی تھا اس طرح کی ٹانٹنگ کرنے سے آپ کو گمراہ کرنے کا موقع میں قوم کو نہیں دوں گا انشاءاللہ آپ جیسے مو چھپا کر کے شرمندہ لاچار ہونے والوں کو انشاءاللہ موقع نہیں دیا جائے گا حق تھا حق ہے حق رہے گا انشاءاللہ آپ کو جو بیان کیا جائے وہ ادھر ادھر کی ٹانٹنگ سے کوئی فائدہ نہیں گولی کھا لیں گلا خراب ہو جائے گا چیخ رہے ہیں آپ ارے میری تو آواز ہی ایسی ہے تمہاری تو اچھا، آواز اس لیے پتہ نہیں چلے کہ پردے میں بیٹھے ہو تمہارا اچھا تو جرم یہی ہے میرے بھائی کے منہ چھپائے بیٹھے ہو حدیث پڑھ کے بتائیے سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا جو ارے یار یہ تو صحیح ہے میں کیا کہہ رہا ہوں الفاظ حدیث پڑھیے ترجمے کے اوپر مجھ کو یقین نہیں ہے تمہارے حلال نہیں ہے نہ تین باتوں میں سے الفاظ حدیث پڑھیے الفاظ حدیث الفاظ حدیث پر یہ ترجمہ اچھا نہیں جی، جی، ایک منٹ ایڈم ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی من سے انٹرپریٹیشن پڑھ رہے ہیں آپ الفاظ حدیث پڑھ گئے is it possible اور کیا اچھا تو میں یہ پڑھ دے نا چلے جائیں میں انہیں کہتا ہوں سنن ابن ماجہ 2534 پڑھ کے دکھا دیں مجھے صرف ابن ماجہ کس کتاب کا نام ہے بتائیے میں نے یہ کہہ دیا میں نے یہ کہہ دیا تمہارے پڑھ دیں ترجمہ کر دیں بس میں نے تمہارے سارے سوالوں کا جو بےہودہ سوال اسلام کو بدنام اور ناکام قادری صاحب چلیے ایڈم کو پڑھنا نہیں آتا کو نہیں آتا آپ کو آتا ہے تو وہ آپ کو حدیث کا نمبر بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھ دیجئے آپ مولانا ہیں آپ جانکار ہیں آپ ترجمہ بتا دیجئے تاکہ درشکوں تک صحیح جانکاری جائے غلط جانکاری نہ جائے ایڈم غلط بات پھیلا رہے ہیں تو آپ پڑھ دیجئے ایڈم نمبر بتائیے وہ پڑھیں گے اچھا اب میں کہوں میڈم کچھ ٹھیک ہے آپ پڑھ دیجئے سنیے نا الفاظ حدیث پڑھ دیجئے قادری صاحب ایک منٹ یہ کائے کے لیے بیٹھے آنے کے بعد میرے اگر میں پڑھ دوں گا آپ کو نہیں آتی کیا کے آنے کے بعد یہ کائے کے لیے آنے کے بیٹھے قادری صاحب آپ کو نہیں آتی وہ تو غلط بول رہے ہیں تو ان کو کیا آتا ہے یہ کائے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں قادری صاحب اگر وہ غلط ہیں وہ تو میں تو آپ اسلام کے لیے آپ جو کہہ رہی ہیں میں آپ کا سبوس کرتا ہوں میری بات سمجھئے میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی ہاں۔ بھی میرے پلیٹ فارم پر آ کر غلط بات کہے اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ترجمہ غلط کر رہا ہے غلط بیانی کر رہا ہے تو آپ پلیز تمام مسلم ہندو سکھ عیسائی نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ اس شو کو دیکھیں گے آپ پلیز صحیح صحیح ترجمہ الفاظ حدیث پڑھ کر ان لوگوں کو بتائیے کہ یہ آدمی غلط جھوٹ پھیلا رہا ہے آپ کی ذمہ داری ہے دیکھیے قرآن کا مقام و مرتبہ حدیث سے بہت افضل و اعلیٰ ہے میڈم اب میری آپ بات سنیں بیچ میں نہ بولیں جب قرآن نے صاحب اعلان کر دیا دیکھئے بول گئے قادری صاحب آپ نے کہا قرآن کا نجمہ بہت اوپر ہے سورت توبہ آیت نمبر پانچ پڑھ دیں قرآن کا سب سے مقام قرآن کی آیت پاک من قتل متعمدن فجزاؤ جہنم خالدین فیا سب سے پہلے کوٹ کر کے میں نے آپ کو بتائی مذہب اسلام کسی کے قتل کی اجازت نہیں دیتا مجھے نہیں معلوم قادری صاحب مجھے نہیں معلوم تو پھر آپ نے کہا کہ ان کا انٹرپیٹیشن غلط تھا آپ مولانا ہیں یہ دھرم چھوڑ چکے ہیں تو میں آپ کی بات کو زیادہ ترجیح دوں گی آپ کی بات کا زیادہ سمان ہے سنیے نا آپ کی ہاں۔ بات کا زیادہ سمان ہے بنسپت ایک شخص کے جس نے اسلام چھوڑ دیا ٹھیک ہے وہ اسلام کے بارے میں کیا کچھ بول رہا ہے اس سے زیادہ اچھا ہے کہ اگر وہ غلط بول رہا ہے ہاں۔ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے غلط جانکاری دے رہا ہے تو بطور مولانا یہ آپ کا فرض ہے کہ میرے شو پر آپ صحیح صحیح آیت پڑھ کر اس کا صحیح ترجمہ کر کر الفاظ حدیث پڑھ کر لوگوں کو بتائیں اور ایڈم صاحب کی پول کھول دیں میں قرآن کی حد قرآن کی آیت پڑھا اس کا ترجمہ بتایا آپ نے سنا قرآن کی آیت مبارکہ حق تھی حق ہے حق رہے گی یہ کون سی والی آیت کی بات کر رہے ہیں یہ دونوں سیم ہیں دیکھیں سر سنیے میرے کو عربی نہیں آتی میں نے قرآن نہیں پڑھی یہ دونوں آیتیں سیم ہیں یا الگ الگ کون سی یہ جو بول رہے ہیں ارے میں آپ تو اس کو سننی نہیں رہی پیچ میں ایک دم ٹوک دیتی ہو نہیں آپ نے پڑھ کے پہلے سنائی تھی نا آپ سن تو لیجئے من قتل متعمدن فجزاؤ جہنم خالدین فیہا ایک قرآن کی آیت اس کا اردو ترجمہ یہ ہوگا ہندی ترجمہ میرے سارے ناظرین سنیں کہ اگر کسی نے قصدن جان بوجھ کر بغیر کسی گناہ کے اگر کسی کو قتل کر دیا تو وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا جہنم میں غرق ہوگا ٹھیک ہے یہ تو ایک یہی حق ہے قرآن کا اعلان قادری صاحب قادری صاحب یہ ایک آپ کی آیت ہوئی آپ ہاں۔ نے جو پڑھی اس کا ترجمہ آپ نے کر دیا ہاں۔ اب ایڈم والی بھی پڑھ دیجئے جو ایڈم چاہتے ہیں ایڈم کون سی چاہتے ہیں آپ ایک سیکنڈ قادری صاحب کو تو سب زبان یاد ہیں ایڈم بول فاصلے نہیں پڑھ دیں گے ایڈم کون سی آپ بتائیے دو بتائیے دو چاہتے ہیں وہ آپ پڑھ کے ان کا انٹرپریٹیشن کر دیں یہ تو کچھ چاہتے ہیں ان کے پاس تو جھوٹ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ارے تو ان کا جھوٹ کی پول کھولیے میں تو آپ کو اتنا بڑا پلیٹ فارم دے رہی ہوں قادری صاحب پھر آپ کہیں گے کہ بنا صاحب دل توڑ دیتی ہیں آپ پلیٹ فارم نہیں دیتے دیتی ہیں میڈم آپ بتائیے وہ پڑھیں گے اور آج آپ کا جھوٹ سامنے لائیں گے سب جی مجھے مجھے ایکسپوز کر دیں سورت توبہ کی آیت نمبر پانچ پڑھ دیں پلیز کس کو آپ آپ بتائیے میں مجھ سے جو سوال ہوا میں نے پڑھ دی آپ خالی اعتراف دیکھیے ناظرین سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گروہ پیدا ہوا ہے انشاءاللہ ہمارے ناظرین غلط کے لیے کچھ نہیں ہوگا ارے قرآن کی آیت قرآن اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا قتل کیا جائے کسی کو ناحق ستایا جائے میرے ناظرین دیکھ لو کہ ایک جو مو چھپائے بیٹھے ہیں وہ اسلام کے خلاف بول کر کے اسلام کی طاقت و عظمت کو قائمہ نہیں کرتے قادری صاحب آج آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے تو ہمارے ان کے پروپیگنڈے سے انشاءاللہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنا بتائیے کون سی آیت پڑھنی ہے اور کون سا ترجمہ کرنا ہے آج کریں گے مولانا صاحب اور آپ کا جھوٹ دنیا کے سامنے لائیں گے آڈم سورہ توبہ کی آیت نمبر پانچ پڑھنے کو بول رہے ہیں شاید ہاں تو سورہ ہاں جی،, ہاں جی نہیں تو ایک سو تیئیس پڑھ دیں وہ آسان ہے وہ ذرا ہلکی ہے کون سی والی سٹرونگ ہے ان کو ذرا ڈبل ڈوز لینی پڑ جائے گی بعد میں تو ایک سو تیئیس پڑھ دیں ایک سو ستائیس پڑھ دیں چوائز دی ہے بھائی پانچ پڑھ دو یا ست ایک سو ستائیس پڑھ دو آپ کی ڈبل دو دو یا کجو حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبی ای علی ربکما تقدبا ان کا حشر یہ ہوگا قد جاءکم رسول من اللہ انفسکم جاءکم فی انفسکم ما جاء قال منه یتفکرون تتفکرون انی جائل فی الارض خلیفہ اگر یہ اللہ کے اعتراض کریں گے اور قرآن یہ بھی کہتا ہے قادری صاحب آپ کو نہیں آتی قادری صاحب آپ دوسری لوگ کی پڑھے جا رہے ہیں جو یہ بول رہے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں کیا انہوں نے کچھ غلط لکھا ہے اچھا قادری صاحب قادری صاحب ایک منٹ میری بات سنیے قادری صاحب میری بات سن لیجئے ان کے بےہودہ باتوں کے جی، جی، جوابات دینا کوئی ضروری نہیں حق ہے ہمارا کرے ہیں ان کے سوالوں کے جواب نہ دو ابھی آپ نے کیا سارے سوالوں کے جواب دیں گے ایسا آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں تم خالی بیٹھے ہو آپ اس کو تسلیم آپ نے کچھ پڑھ کے نہ الفاظ حدیث آپ نے پڑھی نہ کوئی حدیث کا ترجمہ ٹونٹی ٹونٹی ٹونٹی فور کرنے کے بعد کر دے تو لوگوں کو پتا چل جائے کوئی حدیث پڑھی آپ نے آپ کو اوپن دے رہا ہوں اچھا چلے ایک سمپل سی بات کرتے ہیں کس کو آپ وہ پڑھ دیئے قرآن سورہ توبہ آپ دیکھیں سورہ توبہ آپ سورہ نحل کی آیت نمبر جی۔ پچاس پڑھ دیجئے سورہ نحل کی آیت نمبر پچاس پڑھ دیجئے منہ مانگا انعام دوں گا سورہ نحل اچھا، کی آیت نمبر پچاس پڑھ دیجئے آپ اچھا، جیسے لوگوں کا چہرہ قرآن نے بے نقاب کر دیا ہے اچھا ایک بات سنیے ایک منٹ قادری صاحب قادری صاحب انہوں نے آپ کو تین آیت پڑھنے کو بولی آپ نے ایک بھی نہیں پڑھی آپ کو آتی نہیں ہے جب آپ سنتی نہیں جب آپ جانتی نہیں کہ قرآن کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں ایک ہاں؟ سن میں بولوں قادری صاحب آپ کے سامنے پڑا پھر آپ آپ کہہ ہیں نے کوئی نہیں پڑھی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نہیں رہا ہوں قادری صاحب میں جی، میں بولوں بولوں اگر آپ کو ٹھیک لگے تو ہاں؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہاں۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ اپنے ابا کا نام بتائیں گے تو جواب تو غلط ہی مانا جائے گا قرآن کی آیت میں اگر وہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر یہ پڑھیے سنیے نا میری بات ہاں۔ آپ آیت سنا رہے ہیں میں نے آپ نے ان کا انٹرپریٹیشن کیا میں پورے سمان کے ساتھ جی۔ آپ نے جو آیت سنائی جی۔ آپ نے جو ان کا ترجمہ کیا پورا سمان ہے پورا سمان ہے ہاتھ جوڑ کے سمان ہے ٹھیک ہے اب آگے بڑھیں جو آپ نے جو ترجمہ کیا جو سیکھ لکھی ہے ان آیتوں میں وہ ان کو میں سراخوں پر بیٹھاتی ہوں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ آیتیں بھی پڑھ کے بتائیے شخص